اس راستے کے اوپر بگائے اس کے اوپر چلائے یعنی انسان کے اندر ایک تو محبت کا جذبات جو ہے نا بھرے ہونے چاہیے تاکہ وہ عبادات کو کر سکے اگر اس کے اندر وہ محبت کے جذبات نہیں ہوں گے تو پھر چاہے اس کو راستہ معلوم بھی ہوگا تو اس کی گاڑی کھڑی رہے گی ہم مسلمانوں کو کم و بیش سب کو معلوم ہے کہ نماز اللہ رب العزت نے فرض کی ہے روز فرض ہیں زکوٰۃ فرض ہے حج عمرہ فرض ہے لیکن پھر بھی دیکھنے میں یہ آیا کہ بہت کم پرسنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے اس کی کیا یہ مسلمان نہیں ہوتے نہیں مسلمان ضرور ہوتے ہیں کیا یہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے ایسا بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہر مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کا دوست بن جاتا ہے اس کو ولایت عامہ نصیب ہو جاتی ہے وہ عام طور پر کافروں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کا دوست ہوتا ہے اللہ سے کسی نہ کسی درجے میں وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے ہاں البتہ اس کے اندر وہ جذبات نہیں ہوتے جس کی وجہ سے اس کی گاڑی جو ہے چلنی چاہیے تو اس وجہ سے اب ہمیں اس بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں اگر منزل پہ پہنچ رہا ہے اور منزل کیا ہے کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے اللہ راضی ہو جائے اور پھر ہمیں اللہ رب العزت کی لکھا نصیب ہو جائے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی اپنے لیے بنایا ہے اور ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے تو یہ جو اپنا پن ہے جسے ولایت خاصہ کہا جاتا ہے اس کا حصول جو ہے وہ انسانوں کی ضرورت ہے اور اللہ رب العزت کی ڈیمانڈ ہے اسی کے لیے شریعت کے اندر تمام جو ہے ڈسپلن کریٹ کیا گیا ہے عبادات بنائی گئی ہیں تاکہ وہ محبت کرنے والا اپنی محبت کی پریکٹس وہ نماز سے کرتا ہے روزے سے حج زکوٰۃ سے وہ کرتا ہے معاملات سے کرتا ہے اخلاق سے کرتا ہے تقوی تہارت سے کرتا ہے زہد سے کرتا ہے جسے ہم نے اخلاق حمیدہ کا نام دیا ہے اس ساری چیز سے وہ جو ہے اپنے آپ کو سنوارتا ہے تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اللہ کی محبت کرنے والا بن جائے اپنے جسم کو بھی پاک صاف رکھتا ہے اور اپنے باطن کو بھی سوار کے رکھتا ہے کہ میرے مالک کی اگر مجھ پر کوئی توجہ ہو جائے تو میں پاک اور صاف ہوں اور اس محبت کو کے حصول کے لیے ہر وقت میں تیار ہوں تو یہ کیفیت جو ہے ماشاء اللہ ایک مومن کی ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں کافر میں یہ چیز نہیں ہوتی نہ وہ اللہ رب العزت کی لگا چاہتے ہیں نہ ان کو اللہ کی رضا کا کوئی فکر ہوتا ہے وہ من مرضی کی زندگی اسی لیے گزار رہے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت بھی اسی لیے ان سے ناراض ہو جاتے ہیں <clears throat> ان کو اپنے دوستوں کی فہرست سے نکال دیتے ہیں اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں پھر کوئی بھی مزہ نہیں رکھا آخرت کا مزہ تو بھائی اللہ کا دیدار ہے اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور لکھا ہے اس کے لیے صاف ظاہر ہے اللہ رب العزت نے جیسے کسی بادشاہ کو اگر ملنا ہو تو بھائی ملاقات کسی ایسی عام جگہ پر تو نہیں ہوگی بلکہ خاص جگہ پر ہوگی اور وہ خاص جگہ کا نام جنت رکھا گیا ہے لہذا جنت میں ایمان والے اس لیے جائیں گے تاکہ اللہ رب العزت کا وہاں پر قرب حاصل کرے دیدار حاصل کرے تو معلوم ہوا کہ ہماری منزل جو ہے اس کے حصول کے لیے رسرات المستقیم کے اوپر چلنا اور ان جذبات کے ساتھ چلنا بے حد ضروری ہے دوسری چیز یہ ہے کہ کہیں پر بھی اگر پہنچنا ہو بھلے آپ کا رخ بھی ٹھیک ہو آپ کے اندر جذبات بھی موجود ہوں اور آپ کے قدم اٹھانے کی اگر آپ کو جو ہے ہمت نہ ہو تو صاف ظاہر ہے منزل طے نہیں ہوگی لہذا دین اسلام کے اندر چلنے والوں کو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر لینا چاہیے کہ بغیر محنت کے وہ منزل پر پہنچ نہیں سکتے اگر کوئی یہ چاہے کہ میں محنت بھی نہ کروں اور مجھے اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہو جائے اور اللہ رب العزت کی ولایت خاصا نصیب ہو جائے میرا تزکیہ ہو جائے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے تو میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے اس کے لیے محنت کرنا شرط رکھ دی گئی ہے ایک آدمی جب صبح کو نماز کے لیے اٹھتا ہے یا رات کو تہجد پڑتا ہے یا وہ سارا دن روزہ رکھتا ہے تو صاف ظاہر ہے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے بغیر محنت کے نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے نہ کوئی اور عبادات ہوتی ہیں اب محنت انسان کی جسمانی بھی ہوتی ہے جی اور اسی طرح مالی بھی محنت ہوتی ہے کہ مال کمائے گا حلال کو صحیح طریقے سے اور اس کے بعد اس کو حلال طریقے سے خرچ کرے گا تو یہ ساری محنت جو ہے اس کو کرنی پڑے گی اس کے بغیر ممکن نہیں رزق حلال کمانا پڑے گا کہ اپنے لیے بھی اپنے بال بچوں کے لیے بھی اور دوست احباب کے لیے بھی اور اسی طرح ساری زندگی کے معاملات میں اگر آپ دیکھیں گے تو محنت کے بغیر بات نہیں بنتی کل متا دنیا کلیل اتنی تھوڑی سی دنیا جو ہے جس میں رہنا ہے اس میں اللہ رب العزت نے محنت کا معاملہ رکھ دیا تو آخرت جو ہے وہ بغیر محنت کے کیسے رکھ دی گئی اس دنیا میں ہمیں کام کے لیے بھیجا ہے قبر آرام کے لیے اور جنت عیش کے لیے ہوتی ہے راہ کے رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت موت کا دھیان بھی غا بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں تو معلوم ہوا کہ محنت کرنی پڑے گی اور سیدھے راستے پر چلنا پڑے گا آج لوگوں نے اپنے راستے خود مقرر کر لیے ہیں وہ سمجھتے ہیں جو میں کر رہا ہوں بس اسی سے اللہ تعالی کو چاہیے کہ وہ مجھے معاف کر دیں مجھے جو ہے اپنی معرفت فرما دیں ایسا پاسبل نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے علماء کرام کی صحبت کو اختیار کریں نیک لوگوں کے پاس جائیں اور وہاں سے صحیح راستے کو معلوم کریں کیونکہ اتنی سڑکیں آج بن گئی ہیں کہ بس بھول بھلیاں ہو گئی ہیں اس لیے آج لوگ بچارے پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں لیکن اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اپنے اندر ایک مفتی دیا ہوا ہے جو اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اگر وہ خود چاہے کہ میں سیدھے راستے پر چلوں جس طرح دنیا کے آج ورائٹی جو ہے عام ہو گئی اسی طرح دین کے معاملے میں بھی آج بڑی ورائٹی بن گئی ہے دنیا کے معاملے میں بھی ہم آخر کسی نہ کسی طرح فیصلہ کرتے ہیں ایک مکان ہی خریدنا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جو ہے ریئل اسٹیٹ والے کتنے مکان دکھاتے ہیں لیکن بلا آخر ہم اپنے پسند کا مکان ڈھونڈ ہی لیتے ہیں لیکن اسی طرح جب دین کا معاملہ آتا ہے ہم ہاتھ پیر چھوڑ کر کیوں بیٹھ جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ محنت کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ہمیں جو ہے صحیح چیز جو ہے اس کا اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے آج انسانیت پریشان نظر آتی ہے جس کو دیکھو پریشان مردوں کو دیکھو ان کو پریشانی کہ بھائی مال کیسے کمائیں گھر کیسے بنائیں عزت کیسے بڑھائیں عورتوں کو دیکھیں تو ان کو یہ پریشانی کہ گھر کو کیسے چلائیں ہمارے ساتھ مردوں کے معاملات ان کو کیسے نبھائیں اور اسی طرح ان بیچاریوں کو اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل لگے ہوتے ہیں کسی کو بیماری لگی ہوئی ہے کسی کو کچھ ہے بیوی چاہتی ہے کہ خاون جو ہے میری فرمائشیں پوری کرے ماں چاہتی ہے کہ بچہ جو ہے صرف میری مانے بھلے وہ بات جو ہے شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو بچوں کو جو ہے اپنے مستقبل کی فکر لگی ہوتی ہے ساری زندگی جو ہے چنا سا بچہ شروع ہوتا ہے محنت کرتا کرتا کرتا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں انجینئر بن جاؤں وکیل بن جاؤں پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا چیز بننا چاہتے ہیں اور اسی محنت میں لگے رہتے ہیں ماں باپ بھی ان کو اسی بات پہ جو ہے موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ پروفیشن میں کامیابی حاصل کرنی ہے اب اسی فکر میں یہ ساری زندگی خرچ کر دیتے ہیں بوڑھا آدمی جو ہے اس کو بھی فکر لگی ہوتی ہے اب ساری جو ہے اس کی فیملی بچے اور ان کے بچے سارے کے سارے ان کی فکر بوڑھے آدمی کو لگی ہوتی ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب کے معاملے ٹھیک ہو جائیں تو معلوم ہوا بچپن سے اگر پریشانیاں شروع ہوئی تو بڑھاپے تک یہ پریشان کیفیت جاری اور ساری رہتی ہے حتیٰ کہ جب وہ بوڑھا ضعیف ہو جاتا ہے اب بچوں کو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ بوڑھا جو ہے اس کے مال کا بٹوارا کیسے کریں گے کیا ہوگا اور بوڑھے آدمی کو اپنی آنکھوں کے سامنے ساری زندگی کی کمائی بٹتی ہوئی نظر آنے لگتی ہے کہ میری تو ساری کمائی ابھی چند دنوں میں لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی میں جانے وہ اس سے گل چھڑے اڑائیں گے کیا کریں گے بچے جو ہے ذمہ وار ہیں یا نہیں ہیں تو جو کمایا تھا سارا کا سارا لٹتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ بعض لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں مثال دے کر بات کو سمجھائی جا رہی ہے کسی کو ذاتی طور پہ اس کو اپنے لیے نہیں لینا چاہیے تو بات یہ ہے کہ پریشانیوں سے دنیا بھری ہوئی ہے اب ہم نے اس بات کا تجزیہ کرنا ہے کہ یہ جو پریشانیاں ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے ہم نے تو منزل پہ بھی پہنچنا ہے محنت بھی کرنی ہے ہمارے ساتھ یہ ساری جو آج زندگی میں پریشانیاں لگ گئی ہیں جس کو دیکھو پریشان اچھا وطن سے بے وطن ہو جاؤ پھر بھی پریشان اچھا مسئلے کو حل کرنا چاہو پھر بھی پریشان مال نہیں ہے تب بھی پریشان مال آ گیا اس سے زیادہ پریشان یعنی پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر کوئی نہ کوئی غلطی تو ہم کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں ہمیں لگی ہوئی ہیں اور جب پریشانیاں لگی ہوئی ہیں تو معلوم ہوا کہ منزل پر تو ہم پہنچتے نظر نہیں آتے یا تو ہمارا راستہ غلط ہے یا ہم محنت غلط کر رہے ہیں آخر کیا ہو رہا ہے کہ اس کا تجزیہ تھوڑے سا دیر میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پہلی غلطی تو یہ ہے کہ اس نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو اپنی محنت کا میدان بنا لیا ہے کوئی آدمی اگر غریب ہو اس کی پریشانی تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ بیچارہ ہے ہی غریب اس کے ساتھ تو مسئلے مسائل لگے ہوئے ہیں اس کے تو گھر کا معاملہ پورا ہی نہیں ہوتا اور جو بندہ امیر ہے پیسے والا ہے اس کے پاس دنیا موجود ہے اور کئی کئی دکانیں اس کی چل رہی ہیں اس کو پریشانی کس لیے لگی ہوئی ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بندہ دنیا کے اوپر محنت کر رہا ہے اس کے باوجود بھی اس کو سکون نصیب نہیں ہو رہا انسان کی تو لالچ کی کوئی انتہائی نہیں ہے حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ کسی کو اگر ایک وادی سونے کی بنی ہوئی دے دی جائے تو یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے ایک اور وادی سونے کی مل جائے حتیٰ کہ اگر پوری دنیا سونے کی بنی ہوئی دے دی جائے تو بھی وہ پریشان ہوتا ہے اور اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ میں خود سونا بنانے والا بن جاؤں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد میں کیا کروں گا آپ نے نہیں دیکھا جن کے پاس زیادہ دکانیں ہوتی ہیں وہ بےچارے زیادہ دنیا کی محنت کر رہے ہوتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ میرا خرچہ بڑھ گیا ہے اور اب میں اس کو پورا کیسے کروں گا اور لہذا اس وجہ سے اس کو زیادہ سے زیادہ کمانا پڑتا ہے اس سے ایسے عمرا کو بھی دیکھا جن کے پاس اپنے ذاتی ہیلی کاپٹر ہیں اور وہ کہنے لگے کہ جناب ہمارا خرچہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم ذرا بھی سستی کریں گے تو ہم تو بالکل بینک پہ چلے جائیں گے کیونکہ ہمارا ہر مہینے کا خرچہ اتنا زیادہ ہے انہوں نے اپنا ہاتھ پاؤں اتنا پھیلا لیے کہ اب اس کو پورا کرنے کے لیے ہر حال میں انہوں نے محنت کرنی ہے تو اب دنیا کمانے کے لیے ہم اس کے برخلاف بات نہیں کر رہے بلکہ اس پوائنٹ کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر اپنی محنت کا سارا کا سارا میدان دنیا کو بنا لیں گے اور آخرت کا خیال ہی نہیں آئے گا اس کے لیے محنت ہی نہیں کریں گے نماز تو پڑھیں گے بس جلدی جلدی والی اور جو ہے دین کی بات جو ہے جب کرے تو پھر اس کے لیے ہیل حجت شروع ہو جائے گی کہیں کہ بھائی آپ کچھ اللہ کے نام پر بھی خیرات کر دیں تو کہیں گے بھائی ہمارے پاس تو اپنی پوری نہیں ہوتی اتنے بل ہے اور اتنا خرچہ ہے پورا ہی نہیں ہوتا کیا کریں اور بھائی اگر پریشان ہے اس کا خیال ہی نہیں ہوتا تو آخرت کی محنت چھوڑی ہوتی ہے اس لیے اللہ رب العزت سزا کے طور پر اس کے اندر جو ہے اس بے قراری کو رکھ دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھے بھٹکا بھٹکا پریشان حال ساری زندگی گزار رہا ہوتا ہے کوشش کرتا رہتا ہے کسی طرح مسئلے مسائل حل ہو جائیں لیکن مسئلے حل ہی نہیں ہوتے کیونکہ وجہ کیا ہے کہ جہاں مسئلے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہاں سے تو مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا مسئلہ تو حل ہوتا ہے آخرت کی محنت سے اگر وہ توازن رکھے گا ساتھ ساتھ پروردگار کو راضی کرے گا تو خود بخود اللہ تعالی حالات کو اس کے لیے سازگار کر دیں گے اللہ رب العزت اس کو باہر کے خوف سے بھی بچا لیں گے اور اندر کی پریشانیوں سے بھی بچا لیں گے اس کو جو ڈپریشن ہو جاتی ہے جو انگزائٹی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو محفوظ فرما لیں گے لہذا اپنی محنت کے میدان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں دنیا کی محنت کر رہے ہیں ہم یہ سوچیں کہ اس دنیا میں ہم نے تھوڑی سی دیر کے لیے رہنا ہے ساتھ ساتھ اگر ہم آخرت کی محنت بھی کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے اور وہ جو منزل ہم جس پہ پہنچنا چاہتے ہیں وہ سفر بھی کچھ نہ کچھ طے ہو جائے گا زندگی اللہ نے دی ہوئی ہے وقت مقرر ہے تو ہم اپنے قدموں کو آخرت کی طرف منزل کی طرف اٹھاتے چلے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے رہیں گے تو تب تو جو ہے ہمارا معاملہ پرسکون رہے گا ورنہ ہم پریشان رہیں گے دوسری غلطی جو انسان اکثر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ روحانیت کی بجائے مادے کو اپنے محنت کا میدان بنا لیتے ہیں ساری محنت مادے پہ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی آرام دہ ہوگی تب تو جو ہے ہم پرسکون رہیں گے ورنہ تو جو ہے ہم کبھی بھی ہمیں سکون نہیں حاصل ہو سکتا لہذا لوگوں نے اپنے اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے خوبصورت گھر بنائے ہیں ان میں ایئر کنڈیشن لگائے ہیں ایک جگہ سے دوسرا جگہ جانے کے لیے موٹر کار ایجاد کی ہے جہاز بنائے ہیں اور طرح طرح کی سواریاں حتیٰ کے خلا میں چلے گئے کہ جی وہاں پر جا کے دیکھیں اور وہاں تک پہنچ گئے یعنی دنیا میں اور ارد گرد دنیا کے گھوم گھوم کے پھر پھر کے دیکھ رہے ہیں مادے کے اوپر محنت ہو رہی ہے اسی طرح انسان کی جو ضروریات ہیں ان میں کھانا پینا ہوتا ہے لہذا کھانے پینے کے اندر ایسی ایسی ورائٹیاں بنائی ہیں کہتے ہیں جی یہ سیڈ لیس اورنجز ہیں ان میں یعنی کہ بیج نکالنے کی بھی تکلیف نہ ہو اور بس منہ میں رکھیں اور جناب یہ فروٹ بھی گھلتا چلا جائے اور مزے دیتا رہے ہم کھاتے رہیں اور اندر جاتا رہے اور جناب ایسے ایسے ٹماٹر اور کھیرے بازار میں آ رہے ہیں کیا زبردست ذائقے ہیں حتیٰ کہ خلا میں جا کر سبزیاں اگاتے ہیں کہ جب زمین لوگوں سے سے پر ہو جائے گی اور یہاں پر کھیتی باڑی کرنے کی جگہ بھی نہیں بچے گی تو ہم خلا میں جا کر جو ہے اپنی سبزیاں لگائیں گے لہذا بغیر مٹی کے ایسے پودے خلا میں لگائے جا رہے ہیں کہ جس سے جو ہے وہاں پر سے سبزیاں اگیں گی اور خلا میں جناب ایسا ایسا سفر کرتے ہیں منٹوں سیکنڈوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں جی یہ کیا ہے گلوبل ولیج بن گیا ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں ذرا سی تکلیف آئی فوراً کال کیا مدد کے لیے سب کو بلا لیا اور اسی طرح انٹرنیٹ لگا ہوا ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں یہ جناب لگائے جا رہے ہیں بنائے جا رہے ہیں اگر ذرا سے بیمار ہو گئے تو علاج کے لیے بے شمار دوائیاں موجود ہیں اور آپریشن کروائے جا سکتے ہیں جسم کے اندر اگر کینسر بھی ہو جائے تو اس کو نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے اور انسان کے لیے خوب جناب اس کے لیے محنت کی جاتی ہے انسان اس بھول بھلیا میں پھنس کے رہ جاتا ہے اب وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے میں ہی میں ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں میں چاہوں تو اپنی مرضی کے پودے اپنی مرضی کے سبزیاں اپنی مرضی کے پھل اپنی مرضی کے ذائقے اپنی مرضی کے جناب سواریاں اپنی مرضی کی جناب رہائش ہر چیز میں کر سکتا ہوں اور بھول جاتا ہے کہ بھائی جو کچھ بھی تم کرتے ہو یہ پروردگار کی اجازت سے ہوتا ہے سخر السماواتی معافی ما فی عرض کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سخر کر دیا تمہارے لیے جو ہے سماوات اور کو زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے ذرا آپ دیکھیں تو صحیح کتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے اگر اس کے اس کی نکیل ایک چھوٹا سا بچہ پکڑ کے چل پڑے تو وہ جناب اتنا بڑا اونٹ جو ہے وہ اس بچے کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں انسان کے اشاروں پر بندر ناچتا ہے جی اور ڈال جو ہے اس کو اشارہ کرتے ہیں اور وہ چھلانگیں مارتی ہے شیر جیسا جو جنگل کا جانور ہوتا ہے لوگ اس کو بھی نچاتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام تسخیر عطا کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ اللہ نے دیا لیکن ہم اللہ رب العزت کو بھول گئے ہم نے اپنے آپ کو مادے کے حوالے کر دیا اور دوڑتے رہے دوڑتے رہے اور جو مادے کا جو خالق تھا مال اور اس کا پیدا کرنے والا تھا اس کو ہم بھول گئے اگر ہم توازن رکھتے کہ مالک کے ساتھ بھی ہم اپنا تعلق جوڑتے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم <clears throat> مادے کے اوپر بھی محنت کرتے تو یہ ساری چیزیں خیر کے ساتھ اللہ ہمیں عطا کر دیتے لیکن آج یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اس کے باوجود ہمیں اپنے بستر کے اوپر نیند نہیں آتی جتنے پیارے ریشم والے تکیے آج ہمارے پاس ہوتے ہیں جتنے اچھے بیڈ آج ہمارے پاس ہوتے ہیں پہلے لوگوں کے پاس تو نہیں ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ جناب سکون نہیں ہے پریشانیاں ویسی راستہ طے ہی نہیں ہو رہا منزل پہنچ ہی نہیں پا رہے ویسے کہ ویسے کھڑے ہوئے ہیں پریشان حال ہے جیسے اندھیرے کمرے میں کوئی کھڑا ہوتا ہے اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ کدھر جانا ہے کیسے اپنے مسئلوں کو حل کروں آپ دیکھیں دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر کتنے کالجز یونیورسٹی اسکولز بنے ہوئے ہیں اور روزانہ دنیا کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے بچے سویرے سویرے تیار ہو کر جا رہے ہوتے ہیں سڑکیں بھر جاتی ہیں جس طرف سے دیکھو اس طرف طلباء ماشاء اللہ ان کالجز اور یونیورسٹیز میں جا رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے جو کلام بھیجا حدیث مبارک بھیجی اور یہ سارا جو دین کا روحانیت کا جو راز تھا وہ اللہ رب العزت نے عطا کیا اپنے انبیاء کے ذریعے وحی کے ذریعے اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ جا کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ آخرت کی معلومات حاصل کرنے والوں کی تعداد جو ہے کتنی کم ہوتی ہے وجہ کیا ہے کہ لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے لوگ جو ہے وہ مادے کے اوپر محنت کر رہے ہیں لہذا ہر آدمی چاہتا ہے ڈاکٹر بنو انجینئر بنو اور جناب مختلف پروفیشن حاصل کرو ہم کہتے ہیں بھائی اس کے ساتھ ساتھ اگر تم روحانیت کے اوپر بھی محنت کرو گے تم اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ کی باتوں کو جانو گے تو تمہیں اللہ نے مقام تفخیر عطا کیا ہوا ہے پھر تمہارے ہاتھوں سے کتنی برکت والے کام ہوں گے پھر کس طریقے سے تمہیں اللہ تعالیٰ عزت ادا فرمائیں گے کتنا تمہیں سکون ملے گا اور تمہاری پریشانیاں پھر کس طرح سے حل ہو جائیں گی تو یہ ہمیں ہماری دوسری غلطی ہو گئی پہلی غلطی تھی کہ ہم نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو میدان بنایا دوسری غلطی ہم نے یہ کی کہ روحانیت کی بجائے مادے کو اپنی محنت کا میدان بنایا حتیٰ کہ آج لوگ عبادات بھی روکھی سکھی کرتے ہیں انہوں نے اس بات کا بھی عقیدہ بنا لیا ہے کہ یہ جو تسکیہ ہوتا ہے جو اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے صوفیہ کرام کے خلاف عام طرف کیا جاتا ہے بھائی اگر کوئی گورنگا جو ہے کوئی الٹا سیدھا حرکت کر رہا ہوگا تو کر رہا ہوگا یہ اس کا عمل ہے لیکن کیا تم تاریخ اسلام کو بھلا دو گے کیا شیخ قادر جیلانی رحم اللہ کیا حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ اور یہ اس طریقے سے تمام جو بڑے بڑے مشائق گزرے کیا ان کی تاریخ کو تم بھلا دو گے کہ روحانیت کی تمہیں ضرورت ہی نہیں رکھی سکھی نمازیں پڑھو گے اور اس کے بعد جو ہے دنیا کی محنت پہ لگے رہو گے تم نے دین کو بھی بس دنیا ہی بنا لیا تمہارا جذبہ اگر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو پھٹے کپڑے کی طرح تمہارے منہ پر مار دے گا تو بھائی روحانیت کی ضرورت ہے دل میں روحانیت کیا ہے بنیادی طور پہ دل میں ایک جذبات ہوتے ہیں صوفی کا کام کیا ہوتا ہے اللہ والا اس کو کیوں کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ سارا دل اللہ اللہ وہ کرتا ہے اور بلا آخر اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے کہتے ہیں جی جی اللہ والا ہے تو اب اس میں کون سا اعتراض ہے یا بات کون سی ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرو اور اللہ کے ساتھ ایسا تعلق جوڑو عبادت بھی ایسے کرو قرآن بھی ایسے پڑھو کہ جناب تمہیں معلوم ہو کہ تمہارے پروردگار کا یہ جو ہے قرآن ہے یہ اس کا پیغام ہے تو تم اس جذبات کے ساتھ کرو جذبات سے خالی تو اگر کوئی تحفہ بھی لا کر دے تو آپ لینا پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نمازیں کیوں پسند کرے گا لہذا روحانیت سے خام خواہ الرجک ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر جو لوگوں نے خرافات ڈال دی ہیں ان کو بے شک ہٹا دو اور صاف ستھری جو ہے اللہ تعالی سے محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ سیکھو تیسری غلطی جو انسان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے من کو چھوڑ کر اپنے تن کی محنت جو ہے نا اس کو اپنا میدان بناتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کس کے اوپر محنت کرتے ہیں اپنے تن کے اوپر محنت کرتے ہیں کسی طرح میرا جسم جو ہے وہ آرام دہ ہو جائے ہر ایک کو یہی فکر ہوتی ہے سہولت والی زندگی ہو جائے اسی لیے یہ ساری جو ہے محنت کی جا رہی ہوتی ہے لوگ کیوں امیر بننا چاہتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہی ہوتی ہے کہ آسودہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ اگر بھوک لگی ہے تو کھانا مل جائے اگر جو ہے نیند آئی ہے تو اچھا بیڈ مل جائے اچھا گھر مل جائے اور اگر جو ہے اور ان کی ضروریات ہیں ان کے تن کی مثلا شادی وادی تو پھر جو ہے اچھی خوبصورت بیوی چاہیے تاکہ دیکھ دیکھ کر جی خوش ہو اور جناب ہم جو ہے ہمارا جو تن ہے وہ اس سے جو ہے لطف اندوز ہوتا رہے لہذا تن کی محنت کی جا رہی ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر چہرے پر ذرا سی کوئی چیز لگ جائے تو ہم تو لوگوں کے سامنے جانا پسند بھی نہیں کرتے کہ جی یہ جناب ہمارے چہرے پر تھوڑا سا میل لگ گئی ہے کیسے لوگوں کے سامنے جائیں عورتیں تو بڑی اس میں پرٹیکولر ہوتی ہیں کہ جناب میک اپ کرنا ہے پارٹی پہ جانا ہے اور جناب بڑا خیال رکھنا ہے اور جب تک وہ ان چیزوں کا خیال نہ رکھ لیں اور جناب اچھا لباس یہ وہ سب جو ہے ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے منہ دیکھ لیا آئندہ سینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گیا تو اس کو خیال ہی نہیں آیا کہ میں نے من کی بھی محنت کرنی تھی اندر کو بھی سجانا تھا ایک عورت جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے جاتی ہے تو ایک ہی خیال ایک ہی بھوت سوار ہوتا ہے کہ کس طرح سے میں جو ہوں وہ خوب سے خوب تر خوبصورت جو ہے بچی لے کر آؤں اپنے بیٹے کے لیے یعنی ظاہری شکل صورت کے پیچھے دوڑ رہی ہوتی ہیں اور دل کو بھول رہی ہوتی ہیں کہ بھائی اس کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے اس کا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے اس کا جو اندر معاملات بھی اچھے ہونے چاہیے اور اس کے اندر جو ہے عبادات بھی ہونی چاہیے یہ ان سب چیزوں کا ان کو خیال ہی نہیں ہوتا جمعے کا دن ہوتا ہے مسجد جمعے والوں کے نمازیوں سے بھری ہوتی ہے اور اگر آپ ان میں سے سچی بات ہے بیٹھ کے اگر دیکھیں نا تو آپ کو جو ہے لگے گا کہ یہ سارے جو آئے ہوئے ہیں ان میں غافل کتنے ہیں اور جو ہے حاضر باش کتنے ہیں کتنے ان میں سے ایسے ہیں جو واقع اللہ کی محبت میں ڈوب کر مسجد میں آئے ہیں اور یہاں پر جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں اگر آپ نمازیوں کی حالت دیکھیں گے تو وہ بس اس چکر میں ہوتے ہیں کب مولانا صاحب جو ہیں وہ تقریر بند کریں گے اور ہم جلدی جلدی واپس اپنے کام پر جائیں گے کہیں دیر ہو رہی ہے بھئی ہم وہاں پہنچ جائیں اب جب اگر اس طرح کی زندگی گزاریں گے کہ ان کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس دین سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس اچھے کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے ساری محنت جو ہے تن کی جو ہے کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ہمارا جسم جو ہے وہ پرسکون رہے اور جسم کی سہولت اور اندر من پریشان لہٰذا اب ان کی پریشانی کا عجیب ہی عالم ہوتا ہے کہ بستر پہ تو سو رہے ہوتے ہیں <coughs> اور نیند نہیں آتی بہترین کھانے پکے ہوتے ہیں اور جناب جو ہے دل اچاٹ ہوتا ہے کہ جی دل ہی نہیں کر رہا کیا کریں پریشان کیفیت ہوتی ہے اور جی روز جو ہے وہ ان چیزوں کو کھا کھا کے دل جو ہے اب اچاٹ ہو گیا ہے کوئی اور چیز ہو کوئی یہاں جائیں کبھی وہاں جائیں سڑکوں پہ کھڑے ہو کے آخر کیوں کھاتے ہیں راہوں میں شریعت میں منع نہیں ہے کہ آپ راستوں میں نہ کھڑے ہوں لیکن یہ پھر وہاں جا کے کھڑے ہوتے ہیں کیا وجہ کہ اندر کا پریشان حال ہوتا ہے مختلف چیزوں سے اپنی ان پریشانیوں کو جو ہے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جہاں اس کا حل ہے وہاں توجہ نہیں کرتے چوتھی غلطی انسان کیا کرتے ہیں کہ اپنے دل کو چھوڑ کر اپنی عقل کو محنت کا میدان بنا لیتے ہیں جو بات عقل میں آ جائے اس کو تو کر لیتے ہیں اور جو بات عقل میں نہ آئے تو وہ نہیں کرتے یہی بات اس کی جو شدت ہے وہ کافروں میں یہ ہے کہ ان کی عقل میں بات نہیں آتی لہذا وہ اپنے پروردگار کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو ہی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی عقل محدود ہوتی ہے قرآن مجید بار بار کہتا ہے لا یا کہتے کہ ان کے اندر عقل ہی نہیں ہے اور ایمان والوں کے لیے فرمایا ار الباب ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ پیپل ہوتے ہیں اسمارٹ پیپل ہوتے ہیں ہے جی بے وقوف آدمی جہنم میں جاتا ہے اور جو ہے عقل مند آدمی جنت میں جاتا ہے لہذا یہ عقل جو ہے ان کی ماری ہوتی ہے لیکن یہ محنت کر رہے ہوتے ہیں عقل کے اوپر اور ہر بات عقل کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں ماشاء اللہ کوئی ہوگا جو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے بیوی گھر آتے ہی اس پلاننگ میں لگ جاتی ہے کہ کس طرح سے میں جو ہوں خامد کو جو ہے اپنے چکر میں لوں خامد اس چکر میں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میں جو ہے بیوی کو اپنے قابو میں رکھوں رشتے دار جو ہیں وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح جھوٹ چھوٹ بول کر دوسرے رشتے دار کو نقصان پہنچائیں ساری عقل سے جو ہے باتیں چل رہی ہوتی ہیں یہ نہیں کہ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دیں اپنے معاملات کو گھروں کے اندر یوں میاں بیوی رہتے ہیں جیسے کوئی دو دشمن رہ رہے ہوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں پچھلے دنوں ایک ہماری بہن نے کال کر کے مجھے بتایا کہ میرا حامد کہتا ہے کہ میں تجھے رسوا کر دوں گا مجھے حیرت ہوئی کہ یہ جس کی عزت تھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ کو رسوا کر کر دوں گا تو بھائی رسوا کون ہوگا تو خود ہی رسوا ہوگا بیوی تو رسوا کیا ہوگی وہ تو بیچاری تیرے اوپر ڈپینڈنٹ ہے ساس اور بہو ہوتے ہیں ایک دوسرے کا وجود برداشت ہی نہیں کر سکتے اور روزانہ عقل کے گھوڑے گھڑاتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ترکیبیں سوچتے رہتے ہیں مالک اور ملازم ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کو لوٹ کھانا چاہتے ہیں مالک چاہتا ہے کہ پیسے نہ دوں ملازم چاہتا ہے کام ہی نہ کروں اب یہ دونوں جو ہے اسی محنت میں لگے ہوتے ہیں اپنی عقل سے جناب خوب جو ہے وہ سوچ سوچ کر پلاننگ کر کر کے ایک دوسرے کے لیے مصیبتیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں دوسرے لفظوں میں ہم قانونی رشتہ دار ہوتے ہیں جذباتی رشتہ ہمارے اندر موجود ہی نہیں ہوتا تو بھائی دل کے اوپر محنت کی ضرورت ہے اس دل کو محبت کرنے کا طریقہ سکھانے کی ضرورت ہے آج دل محبت سے خالی ہو گئے ہیں اور جو بندہ اس کے اوپر محنت کرتا ہے اور وہ اس کے اندر یہ جذبات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے پھر اللہ رب العزت کی خاطر ساری مخلوقات سے محبت کرتا ہے یہ دل کی محنت کہاں سے ملے گی اللہ والوں کے پاس آنے سے ملے گی کیونکہ ان کے دل اللہ کی محبت سے فیض یاب ہوتے ہیں اور جو ان کے پاس بیٹھتا ہے یہ پھر ان کے دلوں میں بھی یہ اللہ کی محبت کو ڈال دیتے ہیں آج اسی محبت کے نہ ہونے کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر جھگڑے فساد پیدا ہوئے ہیں ہمسایا ہمسایا سے لڑ رہا ہے شہر والے لڑ رہے ہیں سیاست دان آپس میں لڑ رہے ہیں حتیٰ کہ اتنی پولیس رکھی ہوئی ہے کہ خدا کی پناہ بعض علاقوں میں بتایا جاتا ہے کہ چوری کو روکنے کے لیے انہوں نے اتنے انتظامات کیے ہوئے ہیں سرویلنس کیمرے لگائے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر اور جناب اتنی پولیس ہوتی ہے کہ جس سے ایک ملک کا بجٹ چلایا جا سکتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہاں لوگوں نے دل کے اوپر محنت نہیں کی ہوتی دل پھٹے ہوتے ہیں لہذا ایک دوسرے کے جو ہے گردن کاٹنے کو تیار ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں دین اسلام نے اتنا پیارا نظام دیا ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے اگر محبت کریں گے تو اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو نرم کر دے گا اور تم اپنے آپ کو ڈسپلن کر سکو گے اور یہ دل جو ہے انسان کے نفس کے ساتھ یوں سمجھے انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے جیسے آج کل کمپیوٹر کو انہوں نے انٹر کنیکٹ کیا ہوتا ہے ایک ڈیٹا ادھر سے اگر آپ ریٹریو کرنا چاہیں تو دوسرے کمپیوٹر سے آپ ریٹریو کر سکتے ہیں اسی طرح انسان کا روحانی قلب جو ہے اس کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے جو بندہ دل کے اوپر محنت کرتا ہے خود بخود اس کی خواہشات بدل جاتی ہیں اور نفس جو ہے وہ خواہشات کا مرکز ہوتا ہے اس کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے لہذا اسی کی خواہش رکھتا ہے جس کو دنیا سے محبت ہوتی ہے اس کا نفس دنیا کی چیزوں کو چاہتا ہے ان سے پوچھے کہ جی آپ اپنی خوشی کے لیے کیا کرتے ہیں وہ بتائیں گے جی میوزک سنتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے فلم بینی کرتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں بیٹھ کر بڑا اچھا لگتا ہے اب کیونکہ نفس جو ہے اس کی خواہش جو ہے وہ انہی چیزوں میں ہوتی ہے لہذا ان کے دل کو وہی چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں وہ شخص جو محنت کرتا ہے دل کے اوپر تو اب اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے لہذا اس کو قرآن مجید کی تلاوت اچھی لگتی ہے اب اس کا نفس بھی قرآن مجید کی تلاوت سن کر خوش ہوتا ہے کچھ لوگوں کو دیکھیں وہ بڑے دیندار پرہیزگار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ آوارا زندگی گزار رہے ہوتے ہیں آپ اگر نیک لوگوں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں اللہ معافی پتہ نہیں یہ کتنی وحشت بھری زندگی ہے کیسے گزارتے ہوں گے یہ اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور کیا کیا جناب دکے کھاتے ہیں لیکن اگر آپ اس نفس پرست کو اگر آپ پوچھیں وہ کہے گا جی بڑے مزے میں لگا ہوا ہوں اور خوب جناب ایش کر رہا ہوں گھومتا ہوں پھرتا ہوں لوگوں کو ستاتا ہوں اور جناب اس طریقے سے گانا بجانا اور جناب اس طریقے سے زندگی کا گزارنا کھانا پینا بڑا مزہ آ رہا ہے اس کا سارا مزہ اسی کے لیے ہوتا ہے اگر وہ اس مزے کے لیے حرام بھی اس کو ہتھے چڑھ جائے تو وہ لے لیتا ہے کوئی ڈروانی ہوتی اس کو ہے جی کہ دوسرے کا مال اٹھانا پڑے دوسرے کا مال بھی وہ غضب کر لیتا ہے وہ اپنے اس مزے کی خاطر چاہے کسی کی جان بھی لینا پڑے تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتا اور وہ اس کی جان بھی لے لیتا ہے جبکہ مزے بدل گئے جس نے دل پر محنت کی تھی اب وہ جو ہے بندہ جو ہے اس کا مزہ ہی بدل گیا اس کو تو اب جو ہے دین کے اندر مزہ آتا ہے بھائی اسی لیے یہ گزارش ہے کہ اپنے مزوں کو بدل لو بس اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں ہماری دنیا بھی پرسکون ہو جائے اور ہماری یہ منزل طے ہو جائے کسی طرح ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں تو اللہ رب العزت نے اپنے جو وہی کے پیغام ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے یہ سارے سیکرٹس جو ہیں وہ جو ہے اس میں لکھوا دیے بتا دیے اور انبیاء کے ذریعے ان پہ عمل کر کے دکھا دیا اور جن لوگوں نے ان کے اوپر عمل کیا ان لوگوں نے بھی کامیاب زندگی گزار کر یہ نمونہ پوری انسانیت کو دکھا دیا کہ اگر ایسا کریں گے تو کامیاب ہوں گے ایسا نہیں کریں گے تو ناکام اور نامراد ہوں گے اسی دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ جب انسان اپنا فاصلہ طے کرتے کرتے کرتے یعنی بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو بڑھاپے میں انسان کی اصل شکل جو ہے ظاہر ہو جاتی ہے کیا مطلب کہ جس نے نیکی کی زندگی گزاری ہوتی ہے بڑھاپے میں اب مرنے کا اس کو لطف آتا ہے اب اس کے اوپر ایک اطمینان ہوتا ہے بوڑھا آدمی ہوتا ہے جو بھی اس کے پاس آتا ہے وہ اس کو دعائیں دیتا ہے اور ایک انسان نے اگر وشت بھری زندگی گزاری گناہ بھری زندگی گزاری اور وہ گزارتے گزارتے جب وہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی تو ختم ہو رہی ہے اب میں کہاں جاؤں گا اور اس کا دل اس کو بتا دیتا ہے کہ اب میرے لیے بربادی ہے پریشانی ہے اب اس لیے وہ وحشت زدہ ہوتا ہے اس کے جو بھی قریب آتا ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے بے دردی کے ساتھ پیش آتا ہے رحم نہیں کرتا اور وہ اس کے اندر دنیا کے ساتھ چمٹنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے موت کی بات اس کو پسند نہیں آتی وہ اس وجہ سے جو ہے اب پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے اگلے ہی جھٹکے میں میں نے کہاں چلے جانا ہے اس سے پہلے کہ ہمیں بھی ایسا وقت دیکھنا پڑے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مہربانی فرما دیجئے اور اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری عطا فرما دیجئے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین تھوڑی سی دیر کے لیے ذکر خفی کر لیتے ہیں آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اپنے پیارے رب کی یاد میں کھو جائیں تو صبر کریں کہ اللہ رب العزت کی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 کو ضائع کر دیا اے اللہ گناہوں میں اے اللہ اپنی زندگی کو ہم نے ضائع کر دیا پروردگار اب ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں چاہتے ہیں اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت عطا فرما دیجئے عبادات کا لطف عطا فرما دیجئے سجدے کا سرور عطا فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ ہمارے مال کو بھی پاک فرما دیجئے رزق کے حلال عطا کیے اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اللہ ہمارے گھروں کو آباد و شاد فرما دیجیے اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو اللہ اللہ مسلمانوں کی عزت کی حفاظت فرما دیجئے ان کے مال کی حفاظت فرما دیجئے ان کی جان کی حفاظت کیجیے اللہ ہمیں کافروں کے حوالے نہ کیجیے حاصلوں کے حوالے نہ کیجیے ظالموں کے حوالے نہ کیجیے برا چاہنے والوں کے حوالے نہ کیجیے اللہ ہمیں نفس کے حوالے نہ کیجیے شیطان کے حوالے نہ کیجیے اللہ بری سنگت سے بچا لیجیے نیک لوگوں کے ساتھ جینا مرنا عطا فرما دیجئے اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اللہ ہمیں اسلامی زندگی عطا فرما دیجیے اللہ دین اسلام کو سمجھنے کی پڑھنے کی علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ علماء کے ساتھ اللہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے ان سے اللہ مسئلے مسائل پوچھ کر زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا دیجئے دیجیے پروردگار ہمیں بھی وحی کا علم عطا فرما دیجیے اللہ اپنی معرفت کا راستہ ہمارے لیے بھی آسان فرما دیجئے اللہ عید رف المستقیم پر ہمیں چلنا اللہ ممکن بنا دیجئے اللہ ہم آپ سے اللہ آپ کو چاہتے ہیں آپ کی محبت چاہتے ہیں مالک آپ کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اللہ آپ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اللہ ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہو اللہ ایسا قرب عطا فرما دیجئے کہ جس کے بعد کبھی بھی دوری نہ ہو اللہ ایسی ہدایت عطا فرما دیجئے کہ جس کے بعد کوئی گمراہی نہ ہو اللہ ایسا علم عطا فرما دیجئے جس کے بعد کبھی کوئی جہالت نہ ہو اے پرورتکار رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اللہ ہمارے بڑوں کو بھی بخش دیجیے اللہ ہمارے بڑوں کو بخش دیجیے اللہ ہمارے والدین پر احسان فرما دیجئے جیسا کہ انہوں نے اللہ بچپن میں ہمارے اوپر احسان کیا ہمارے آبا کو اللہ بخش اے اللہ جن کی بخشش کے فیصلے فرما دیے اللہ اللہ ان کو قرب کے اعلیٰ درجات بھی عطا فرما دیجئے اللہ ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دیجئے اللہ دلوں کو بدلنا آپ کے اختیار میں ہے اے پروردگار دلوں کو بدل دیجئے اور اللہ ہمیں آپس میں مل جل کر محبت پیار سے سلا رہنی کے ساتھ اے اللہ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مخلوق کے جو حقوق ہیں اللہ ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے حق تلفی سے بچا لیجیے اے اللہ اے اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما لیجیے فطروں سے بچا لیجیے اے اللہ نت نئے اے اللہ آزمائشوں سے بچا لیجئے اے اللہ مہربانی فرما لیجئے اے اللہ مہربانی فرما دیجئے پروردگار کرم فرما دیجئے اے پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب فرما دیجئے موت کی سختی قبر کی وحشت حشر کے دن کی ظلمت اے اللہ اور اے اللہ پل سرات کے اوپر اے اللہ قدموں کا دگمگانا اور جہنم کا عذاب اے اللہ ہم تو نازو پلے ہیں اے اللہ دھوپ کی سختی برداشت نہیں کر سکتے کسی کا کوئی کڑوا بول برداشت نہیں کر سکتے اللہ اگر آپ ناراض ہو گئے ہم کہاں جائیں گے اللہ اگر ہم جہنم میں پہنچ گئے تو اللہ ہم تو برباد ہو جائیں گے پروردگار ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے ہمیں اللہ اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجئے نبی وسلم کی پیاری سنتیں عطا فرما دیجئے اے پروردگار حشر کے دن ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجئے آپ کو مقام محمود عطا فرما دیجئے ہمیں آپ کے جھنڈے تلے جمع فرما دیجئے اللہ حساب کے قابل نہیں اے اللہ بغیر حساب کے معافی عطا فرما دیجیے اللہ میزان پر نام اعمال تلنے کے قابل نہیں اللہ ایک عمل بھی ایسا نہیں جو اللہ پیش کیا جا سکے خالی جھولی پھیلاتے ہیں اے اللہ فقیر منگتے ہیں محتاج ہیں اے اللہ صدقہ کر دیجیے اپنے کل ناموں کا صدقہ کر دیجیے اللہ ہم سے بہتر ایک فقیر سدائے لگاتا ہے لوگ ترس کھاتے ہیں سب کا خیرات دے دیتے ہیں مالک ہم بھی ساری دنیا کی اللہ ہم بھی ساری زندگی کو لٹائے کھڑے ہیں اور اللہ بالکل اللہ اس فقیر سے بھی زیادہ برے حال میں کھڑے ہوئے ہیں اللہ اب تو مہربانی فرما دیجئے ہمیں صدقہ کر دیجئے اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے اللہ میں ویسا بنا دیجیے جس سے آپ راضی ہو جائیں جس سے آپ خوش ہو جائیں جیسا آپ چاہتے ہیں اللہ ویسا بنا دیجیے اللہ ویسا بنا دیجیے اللہ ویسا بنا دیجیے مالک ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ اللہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے ہم پکی توبہ کرتے ہیں اللہ جو کر چکے کر چکے آئندہ نہیں کریں گے آئندہ نہیں کریں گے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دیجیے اور آئندہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے اللہ آپ کے لیے یہ کام آسان ہمارے لیے بہت ہی مشکل کام اللہ کرم فرما کے ہمیں محفوظ فرما لیجئے اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے جو نہ مانگ سکے اپنی رحمت سے عطا فرما دیجیے اپنے پیاروں کی دعاؤں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرما دیجیے اللہ تیرے محبوب بندوں نے تجھ سے مانگا ہم اس پہ آمین کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں امت کے لیے مانگی ہم اس پہ آمین کہتے ہیں اللہ ہمیں پیارے نبی صلی علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل فرما دیجیے العزت عما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا جو کہنا چاہتے تھے جن کا حق بنتا ہے سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما دیجیے صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد آل اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین